آپ کو اس دنیا میں بے لگام بے مہار نہ سمجھے شہوات و خواہشات کا بندہ بن کر اللہ کی شریعتوں کو نہ توڑے بلکہ شریعت کے اللہ رب العزت کی معین کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارے اللہ کے رسول علیہ والسلام نے فرمایا اللہ ان لکل ملک مثال دے کر فرمایا کہ ہر حاکم بادشاہ اپنے قوانین کا دائرہ رکھتا ہے حدود و قیود لاگو کرتا ہے اللہ تعالی جو سارے بادشاہوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے فرمایا اللہ رب العزت نے محارم حرام چیزیں حرام امور اللہ کی حدیں ہیں ان حدوں کو پار نہیں کرنا ان کے اندر رہنا کوشش کرنا کہ میرے کسی عمل سے اللہ کی حد کراس نہ ہو ٹوٹ نہ جائے میں اس سے متجاوز نہ ہو جاؤں تاکہ میں اللہ کا باغی تاغوت کا نوکر نہ بنوں پھر اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں انبیاء اور امتوں کی تاریخ بیان کی سب بڑے بڑے العظم جلیل القدر پیغمبر رسول نبی اور ان کی امتوں کے اچھے لوگوں کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا پھر بعد میں آنے والے طبقوں کی برائی بربادی اور تباہی کا تجزیہ پیش کیا رب العزت سے تاکہ ہم مسلمان یہ سمجھیں کہ امتیں اصلاح سے فساد کی طرف امن و آشتی سے بربادی تباہی کی طرف کیسے جاتی ہے فرمایا ایسے ناخلف نالائق لوگ جانشی ہو گئے اضاء افلاتا اللہ کی عبادت کے نظام کو نافذ نہیں کیا متبا الشہوات شہبات اور اپنی آر امنگیں خواہشات شہبات کے پیچھے چل نکلی ہر دن نیا فتنہ نئی خواہش نیا جوش شیطان کی کوئی نئی ترغیب حوث کی تحریف اس کے پیچھے لگ گئے فصو فیل ق فرمایا یہ قومیں کامیابی تو نہیں پہنچیں گی یہ تباہی ہلاکت بربادی پائیں گی اور طریقہ کیا بتلا دیا خلف من بعدہم خلف ایسے نالائق لوگ غیر قابل لوگ غیر تربیت یافتہ لوگ آئے آنے کے بعد ان کا طرز عمل کیا بنا جو ان پر اللہ کی ذمہ داریاں تھیں وہ چھوڑ دی جو اپنی خواہشات کا بے لگام گھوڑا تھا اس پر سوار ہو اللہ کی طرف سے جو پابندیاں اللہ نے جو نظام جو قاعدے جو حدود جو معاشرتی بندن جو دفاعی حصار تھا اس کو توڑ دیا اور اپنی خواہشیں اپنی وشفل تھنکنگ ہم نئی سوشیولوجی کھڑے کرنا چاہتے ہیں ہم moderate up to date society دنیا میں کھڑی کرنا چاہتے ہیں ہم اعتدال پسند معاشرہ روشن خیال لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم تہذیبی تصادم نہیں تہذیبوں سے انٹرمنگل ہو کے مکس اپ ہو کے جینا چاہتے ہیں مکتبہ اس شہوات اپنے خیالی گھوڑے بے مقصد خواہشیں اور اپنی بشری جنسی شامتیں اس کے پیچھے چل کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تباہ ہونے والی قوموں کے ان کے انامین ان کے ٹوکن ان کے سگنل سمٹم بیان ہے ایسے ناخلف لوگ آئے سب سے پہلا کام کیا کیا ازا اسلات اللہ کی عبادت کے نظام کو ضائع کر نمازیں قائم کرنا مساجد کا اہتمام کرنا جماعتوں کا اہتمام کرنا بڑے بڑے افسروں سفیروں وزیروں جرنیلوں سیکریٹریٹ کے سارے جی، بائیسویں گریڈ کے بڑے افسروں کی مسجدوں میں حاضریاں لگانا گورنروں وزیر اعلی وزیر اعظم صدر سفیر کو اللہ کے سامنے جھکانا اغوا اس پورے نظام کو ضائع کیا نماز رکھ دی مولوی داڑھی میجر ملانے ملونٹے کے لیے اور چودر چودراہٹ افسری اور منصب حکومت و اقتدار آڈر کا قلمدار یہ چھوڑ دیا بے دی بدکار شریعت کے باغی محمد کے ہاتھ ہی لوگوں کے صلی اللہ علیہ وسلم ضائع کیا چودہ سو سال میں اسلام نے جو ایک سیٹس ایک انفراسٹرکچر اللہ رب العزت کے دین کا اسلامیت کا شریعت کا قانون کا حدود کا تعزیرات کا اخلاقیات کا معاشیات کا جو پورا ایک نظام تھا اضوا اس کو ضائع کیا جان بوجھ کے کیا بتبا شاہ اور کس چیز کے پیچھے لگے کیا سلوگن بولنے لگے پالیسیاں کیا بنائی اشہوات شہوتیں خواہشات امنگے آزوئے دل کا امانی اپنی خوبصورت خواہشات یا اپنے بدکار دوستوں کی ڈکٹیشن اتبا اللہ نے اس کے ساتھ لفظ اتباع لگایا اتباع کا لفظ ہمارے اسلامی فریم ورک میں بہت مقام رکھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ استبا ملزمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتباؤ اشہوات اپنی خواہشوں کو معبود بنا کر ان کے پیچھے چلے فرمایا آ رہا من اتخذ خزا ہوا ہو ارا تھا اے مسلمان تو نے دیکھا کبھی وہ شخص اتخذ الہ ہو ہوا ہو جو اپنا معبود اپنے من کو بناتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں قرآن مجید چونکہ سمجھنے کی پڑھنے کی سیکھنے سکھانے کی کتاب ہے اللہ کی قسم قرآن مجید اتنی گہری بات کر کے جاتا ہے کہ اگر انسان متاثب نہ ہو اور وہ قرآن کے ساتھ ذرا چلے آئے پائے تو قرآن اس کے من کو اس کے اندر کو اس کے دل کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کے سامنے پریسیڈنٹ مثالیں دیتا ہے ایسی مثالیں جو اس کی بند عقل کو کھول دیتی فرمایا ارا آئیتا اے بندے مسلمان دماغ رکھنے والے عقل کے مالک سوچ اور سمجھ والے انسان ارا آئیتا تو نے دیکھا اپنے سامنے سوسائٹی معاشرے میں اپنی زندگی میں وہ شخص دیکھا تو نے اتخذ الہ ان ہوا ہو جو پکڑتا ہے اپنا معبود اپنی خواہش میں یہ چاہتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں جمہوریت یہ چاہتی ہے عوام یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے اسمبلیاں یہ چاہتی ہیں عورتیں یہ چاہتی ہیں بدکار یہ چاہتے ہیں فلم سار یہ چاہتے ہیں اور آئی کا کیا تم نے اس جائی کو دیکھا اس طرح کا علاح ہوا ہو جو اپنے من مرضی کو اپنا رب بناتا قرآن کیا آج آپ ذرا دیکھ لیں ان سارے بے حقل اور بے دین انتظامی افسران کو یا بے دین سیکولر سیاستدان کو جو عوام کل انعام کی امنگوں اور آرزوں کے مطابق اسلامی ملکوں کو ڈھالنا چاہتا ہے وہ کیا دلیل دیتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے دل یہ چاہتے ہیں ہمارے عوام یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخذ الہ کا ہوا ہو اس نے میری جگہ اپنے دل کو رکھ لیا میری نہیں مانتا اپنی خواہش اپنی سوچ اپنا دل اور اپنے جیسوں کا فیصلہ ان کی میجورٹی کا میجورٹی کا ڈیسیجن فرمایا ازم اللہ علی علم باوجود ڈبل پی ایچ ڈی کے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے ازم اللہ گمراہ کر دیا اس کو اللہ ہو خود اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا علی علم باوجود ڈگریوں کے علم کے پی ایچ ڈی کے نفسیات کے ماہر ہونے کے ساری پلندے ڈگریوں کے باوجود ازم اللہ اللہ اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے اس کے دل و دماغ کو پردہ چڑھا دیا آج ہماری یہ حالت ہے ہم اسلام کے ڈھانچے کو اسلامی سٹرکچر جو اللہ نے کھڑا کروایا دنیا میں ایک سال معاشرے کے لیے مرد و زن کے حدود و قیود کے تعین کے لیے معاشرے کی اخلاقی تطہیر کے لیے اس کے کردار عادات کے سدھار سوار کے لیے اس کی عورتوں کے نکھار کے لیے ان کے بچوں ان کے مردوں کی سدھارنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے حدود کا قیود کا چیک اور بیلنس کا نظام رکھا آج کا مسلمان اس نظام کو توڑنے کے درپے ہیں اور آپ دیکھ لیں ہم انشاءاللہ سوچ کی دعوت دیتے ہیں کسی حکمران کو کبھی یہ تکلیف ہوئی کہ نماز قائم نہیں ہے یہ ذمہ داری خالی مولوی کی نہیں ہے ہمارے ملک میں کتنا بڑا مسئلہ تحفظ نسواں حدود میں ترمیم شریعت کی تعطیل کتنا بڑا فکر کتنا بڑا اس وقت کینڈل کھڑا ہے ہمارے ملک میں کہ جی عورتوں کا تحفظ نہیں ہے معاشرے کو آزادی نہیں ہے اور حدود کی تعین نہیں ہے اور فلاف اور کسی حکمران کو کبھی یہ فکر نہیں کہ یہ تو بہت آگے کی بات تھی ہم ایک دن کی پانچ وقت کی اللہ کی عبادت ایک شہر اسلام آباد میں کما آپ کو وہ کنفیوز نہیں کروا سکے ہے کسی کو اس کا فکر ہم نے پہلے بھی بیان کیا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ گورنر ایڈمنسٹریٹر متعین کرتے تو کیا کہتے ان کو سلاد صوبوں کے گورنر لگاتے حضرت عمر خود متعین فرماتے صوبائی گورنر لشکروں کے امیر ایک گورنر جو شام کا ایران کا یمن کا مصر کا اتنے بڑے ملک کو ایک ایک صوبائی درجہ دے کر فیڈریشن بنا کے حضرت عمر انتظام چلاتے جب گورنر متعین کرتے تو اس کے لیے میرٹ کیا رکھتے ان اہم امور ہے تم ٹھینکی اے میرے گورنروں تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری میری نگاہ میں نماز ہے نماز عقل پٹھی کب ہوتی ہے مسئلہ کیوں الٹتا ہے ایک واضح خلیج ہے ملک میں حکمران طبقہ اور اسلامیان کا مختصر کا طبقہ اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں کا طبقہ اور اسلامی ملک میں غیر اسلامی حکمرانوں کا طبقہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے ایک جو ہے ایک گیپ ہے پورے پچاس سال سے ہر حکومتی مشینری نے اس گیپ کو زیادہ کرنے کی کوشش کی ہم ذمہ داری سے ان شاء اللہ بات کرتے ہیں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سنا کے کرتے ہیں ایجنسیوں کو دکھا کے کرتے ہیں کہ آؤ شاید تم اپنی روٹی حلال کر لو پرچہ رویسی کر کے حق بات پہنچاؤ مسئلہ جو خراب ہو رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بد حملی کی نا علمی کی جہالت کی ایک بہت بڑی خلیج ہے اسلامیان کے درمیان اور طبقہ حکمران کے درمیان کھڑے ہیں جو طبقہ پاور ایکسرسائز کر رہا ہے حکمرانی چلا رہا ہے جس کے ہاتھ میں قلمدان ہے اس کا اسلام سے قرآن سے محمد سے رب رحمان سے اطاعت و اتباع کا کوئی عملی رشتہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم لفظ ناپ تول کر بولتے ہیں ہم نے قولی رشتے کی بات نہیں کی کہنے کو ہمارا صدر بھی کہتا ہے کعبے میں آزانے دے کے آیا ہوں ہم نے عاملی رشتے کی بات کی جو خلیج واقع ہے اس وقت کو مسلمان ملکوں کے اندر اس سے کرائسس حل نہیں ہو رہا مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک اور بالخصوص ہمارا ملک پاکستان اس کے اندر طبقہ حکمران اور اللہ کا دین اسلام اس کے اندر بہت بڑی خلیج ہے جو زیادہ سے زیادہ وسیع ہو خود گورنر صدر وزیر اعلی وزیر اعظم صوبائی ایڈمنسٹریٹر مسجد کا امام نہیں ہے جماعت کو قائم نہیں کرتا اپنے سبارڈینیٹ اپنے ڈپارٹمنٹ میں سارے حملے کے افراد کی حاضری اللہ کے گھر میں نہیں لیتا خرابی کا آغاز یہاں سے ادا اس قرآن کا مجید ایف آئی آر کاٹتا ہے تم ظالموں نے نالائق نہ خلف لیڈروں نے ازا ضائع کیا اصلاف نماز کے قیام کو اس کے پورے نظام اسلامی ادارے کو انفراسٹرکچر کو باندھ کے رکھنے والی چیز کیا ہے ہر روز پانچ وقت مسجد کے اندر دنیا کے سامنے اللہ اور بندوں کو دکھا کے حاضری دینا ہے دین یہاں سمجھ میں آتا ہے شریعت یہاں گہرائی حاصل کرتی ہے حدود تعزیرات تعین یہاں ہوتی ہے اسلام یہاں پر ہے ہم اس کو کہاں سے لاتے ہیں پارلیمنٹ سینٹ اسمبلی ان اسمبلیوں میں ہم نے لوگ کہاں سے بھیجے یونیورسٹیز سے ان یونیورسٹیز سے ان کو ایڈ مدد فنڈ سلیبس سارے کا سارا اسلام کے دشمن میں متعین کیا آپ کے سامنے ہے یہ پنجاب یونیورسٹی یہ سندھ سرحد بولان بولان یونیورسٹیز یہ ملک میں جتنے تعلیمی ادارے جتنے تعلیمی نظام وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بغاوت پر مبنی ہے اب انگریز بے ایمان کے قانون کا پڑا ہوا بار اتنا اللہ کے حقوق کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا مگر آج ظلم کی امتحان یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سر اللہ میں دین اللہ میں امر اللہ میں انٹرپریٹ کون کر رہا ہے جو اللہ کے دین کا جاہل دشمن کا ایجنٹ ہے ایجنٹ کیا ہوتا ہے کبھی وہ نوئنگلی کبھی ان نوئنگلی بھائی شاگرد استاد کا ایجنٹ ہوتا ہے استاد سے متاثر ہوتا ہے استاد کی سوچ پر چلتا ہے جب میں پنجاب یونیورسٹی میں کسی ایسی یونیورسٹی میں جہاں انٹرنیشنل افیئرز میں پبلک ریلیشن میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں پولیٹیکل سائنس میں میں پڑھوں گا ہابز لوک روسوں کو ابراہم لنکن کو ونسٹن چرچل کو ورلڈ ورک کو نیچری پولیس کو بائرن کو ان مردوتوں کو پڑھوں گا تو میں ان کی ایجنسی کروں گا یہ سارے ہمارے اس وقت فکری علمی استاد ہیں Wordsworth Byron Coleridge Keats یہ شاعر یہ فلوسفر یہ ہوبز لوک روسو سیاسیات حمرانیات کے ہمارے بڑے بڑے تھم دنیا میں یہودی عیسائی بدکار فرانس اور جرمنی یونیورسٹیوں کے استاد وہ سارے کے سارے انسان مقدس ہے انسان شریعت کے ماورا ہے اس کو آسمان سے آئی وحی کا پابند نہیں کیا جا سکتا ہے یہ فنڈامنٹلزم ہے یہ وہ سارے کے سارے ایک کو دنیا میں پیش کرنے والے ہیں اسلام کیا ہے اس کے مقابل عبدون انما انا عبدون میں تو اللہ کا بندہ ہوں بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مالک سے آگے بڑھے انبیاء اولیاء اصفیاء صحابی سارے کے سارے کون ہیں بل عباد اللہ کے بندے ہیں بندے کی شان کیا ہے اللہ کہے تو بندہ مانے ریپبلکن ڈیموکریٹ کا فلسفہ کیا ہے آسمان شریعت قرآن کتاب رب رحمان یہ ساری ایکسٹریمزم ہے یہ فنڈامنٹلزم ہے انسان کو آزادی اس کی حریت اس کی فریڈم اس کی اپنی رائے اس رائے کا تقدس اس کا مینٹریٹ میرے بھائیو لڑائی اللہ کی قسم نسواں کے بل یا حدود پر نہیں لڑائی حقیقت میں یہ ہے کہ کافر کے پاس کفر کا ایجنڈا ہے اور مسلمان کے پاس اللہ کا قرآن نہیں بگاڑ یہودیوں میں آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا من اللہ زین وہ لوگ جو یہودی تھے جو ہر رسون الکلم ہم نواز وہ اللہ کے کلمات کو اس کے معنی انٹرپریٹیشن اس کے تفصیل سے تعویل کرتے تھے تعریف کرتے تھے ہم آج کیا کام کر رہے ہیں بد اخلاقی جنا اس کو دل جبر و دل رضا تو اصطلاحات میں تقسیم کر کے ہم کیا کام کرنے لگے ہیں آج اللہ کی قسم ہم وہ کام کرنے لگے ہیں جو یہودیوں نے تورات میں کیا جو عیسائیوں نے انجیل میں کیا آج یونائٹیڈ نیشن اپنے ممبر ملک پاکستان میں وہی جرم ہم سے کروانا چاہتا ہے جو یونائٹیڈ نیشن کے فاؤنڈرز نے اپنی شریعت میں کیا دیکھو نا ہمارے ملک کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے حدود بل میں ترمیم کی تحفظ نسواں کا بل لانے کی کیا موت پڑی ہے کیوں کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا پریشر ہے امریکہ کا دباؤ ہے وہ کہتے ہیں ملک ہماری چھتری میں شیڈوں میں چلے قرضے ہم سے لے بھیک ہماری پر پلے تمہاری نوکریاں افسریاں ترقیاں ہماری مرضیوں سے ہو پھر تم اللہ کی شریعت کا کچھ حصہ نازک کرو امریکہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے اللہ کی قسم امریکہ ہمیں وہاں لے جانا چاہتا ہے جہاں ہم پاکستان کے اندر جو نظریاتی کونسل نے عمل شروع کیا تھا اس سے پہلے کھڑے تھے وہ کیا تھا میں کوئی نگی لپٹی نہیں رکھتا سب کے سامنے یہ بات ہے آج ترکی اور مصر اور کتنے مسلمان ملکوں میں جنا کے کھلے اڈے موجود ہیں مگر اللہ کے سبوں سے ابھی تک میرے ملک پاکستان میں زنا کا کھلا اڈا نہیں ہے یہ تھا ایوب خانی دور میں اس کے بعد تک مسٹر بھٹو کے دور میں یہ بالکل اسی طرح تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں کچھ علاقے ریڈ ایریا ضلع کے کھلے کے موجود تھے ان کو پوری حکومتی سرپرستی قانونی تحفظ حاصل تھا یہ کیا تھا یہ ضلع بردا تھا ایک آدمی چٹے دن پوری آزادی کے ساتھ ایک بستی میں ایک عورت کے پاس یا عورتوں کے جرمٹ کے پاس پیسے دے کے زنا کرے مرضی سے رضامندی سے زنا کرے اس پر کوئی گرفت نہیں یہ اس ملک میں تھا اصلاحات کے عمل سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل کے وجود میں آنے سے قبل ایوب خان کا دور اس کے بعد کا بھٹو کا دور ان سارے ادوار میں اس پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں کھلے علاقے تھے جہاں بنا برضا رضا کی پریکٹس کھلی ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہمارے ملک میں بر رضا جنا کی آزادی بند ہوئی حدود لاگو ہوئی اڈے اٹھا دیے گئے کھلے تھے اہم ممکن ہے اٹھا دینے کے بعد چوروں نے خفیہ اڈے قائم کیے لیکن خفیہ جرم پر وہ پابندی یا آسمان سے وہ عذاب نہیں آتا جو قوم نے قانون سازی کے ساتھ آزادی دے کے جرم کروائے تو عذاب آتا میرے بھائیوں آپ لیگ کے لیڈروں اے مسکین چودھریوں اللہ کی قسم ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم تمہاری قبروں میں آگ بھر جانے سے ڈرتے ہیں ہم اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں اپنی نسلوں تمہاری نسلوں کی پاکستان کی نسلوں کی تباہی سے ڈرتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا بولنا ہمارا کیا تمہاری کرسیوں کے لالچ میں نہیں ہم اللہ کی شریعت ڈکیتوں کے اسلحے کے ساتھ اصل فتنہ جو کافی چاہتا ہے وہ وہ فتنہ یہ ہے کہ بنا بل ایک آدمی ایک عورت پوری آزاد مرضی کے ساتھ عوام کی آنکھوں کے سامنے کوئی پر کسی قسم کی خطر پابندی نہ ہو کافر یہ چاہتا ہم وہی کام کر رہے ہیں اللہ کی قسم جو کافر ہم سے چاہتا میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں میں ایک دفعہ اسکندریا میں تھا مصر میں گئے تعلیمی زمانہ تھا مجھے مخطوطات دیکھنا تھے اسکندریا کی لائبریری بلدیہ اسکندریہ العظما بہت بڑی لائبریری مکتبہ میں اس کو دیکھنے گیا پتا چلا کہ میرا مطلوب نسخہ قلمی اسکندریا میں پڑا ہے تو اتنا پروجیکٹر تو پڑتا رہا بڑی دیر تک جب آنکھیں تھک گئی سانس نہ دیا تو میں باہر نکلا کہ چلو تھوڑا سا گھوم پھر آؤں پھر آ کے دوبارہ وقت تھوڑا سا میرے پاس میں نے سڑک سے ایک جوڑا مصروف بوسو کنار دیکھا میرے پاس ایک پولیس والا کھڑا تھا میں نے اس کو کہا اور تھوڑے سے اس کو پیسے بھی دیے وہ لوگ بخشیش بہت قبول کرتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ جا کے ان کو منع کرو خیر کچھ میرے کپڑوں لباس خلیے سے کچھ میں نے اس کے ساتھ اچھا تکرم رکھا خدمت بھی کی اس کو بھیجا میری طرف سے وہ بڑے جوش میں گیا اور ادھر سے بالکل ڈھیلا ہو کے واپس آ گیا میں نے کہا کیا ہوا کہتا وہ کہتا ہے یہ میری منگیتر ہے مصری قانون اس کو روکتا نہیں ہے اس کام سے جو وہ کر کتنے برس گزرے اس بات کو اللہ کی قسم میں نے وہاں شکر کیا کہ یا اللہ کم از کم میں ایسے ملک میں پیدا ہوا پلا بڑا جہاں کوئی اپنی منگیتر کے ساتھ کھلے عام دو سو کنار نہیں کر سکتا میں نے دل میں سوچا کہ میرا پولیس والا ہوتا پاکستان کا تو ضرور ایف آئی آر کاٹتا پکڑتا دان دکڑ کر جو ہمارے سیئر کرنے والے ہیں ہمارے ملکوں کو سیئر کرنے والے وہ کہتے ہیں نہیں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی کے اسی گٹر میں گراؤ جہاں امت عیسیٰ امت موسا کے وزر پڑے سو بل رضا اور بل جبر دو اصطلاحیں ترق ان چندوں میں گھڑی ہے اس وقت یہ شوشا جو باقاعدہ سینے کام کر رہی ہیں انہوں نے یہ اصطلاح دی اور بل بل جبر اس کی سزا پھانسی اور موت اور آخری حد تک اور اس کے برعکس بنا بل بل رضا اس کی بڑی سے بڑی سزا پانچ سال قید اور قابل راضی نامہ جرم قابل مصالحت یا قابل راضی نامہ جرم اللہ اکبر آؤ ذرا قرآن مجید میں ہم ایک دوسرا ان پر بھی بات چلی تھی پر دب گئی قتل سرقہ اس میں بھی تو حدود ہے نا پاکستان میں چوریوں کی کمی تو نہیں جناب صدر صاحب اور کافی لیگ کے لیڈر چودھری صاحب پاکستان میں چوری اور قتل کی حد تو نہیں کمی تو نہیں ہے نا کوئی آپ اس کے بارے میں اتنے متفقر فکر مند کیوں نہیں سازش سے اعلی کار بنتے ہیں آپ بنا سوچے سمجھے ہم اپنے کسی بھائی کی نیت پر شک نہیں کرتے مگر وہی رہا ہے جو کافر ڈکٹیٹ کر رہا ہے یاد رکھیے شریعت اسلامیہ کا مزاج مختلف ہے ان سارے آزادیوں کے دلدادہ لوگوں سے اور ان کے من گھڑت نظاموں سے قتل ایک جرم ہے اسلام اس کو بہت کنڈم کرتا ہے حد درجے کی شدت ہے اسلام میں قتل کا مگر اللہ تعالیٰ نے قتل کو قابل راضی نامہ رکھ دیا ذرا آپ غور کیجیے قتل اللہ فرمایا من قتل نفسن بغیر نفسن ان فساد فی الارض فکاننا قتل الناس جمیعا ہے یہ اتنا بڑا جرم کہ جس نے بھی قتل بے سبب بے گناہ کسی مسلمان کو کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اللہ کہتا ہے قاتل میں تیرے خلاف ایک قتل کی ایف آئی آر نہیں کاٹوں گا جتنے قتل انسان کے ہوئے تجھ کو ان میں حصہ ملے گا خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دی بالا خود پھر احساس حیاتم یا انہیں الباب عقل والو قتل کا قصاص لینا مگر اللہ تعالیٰ نے خود اس میں ایک حصہ رکھ دیا وہ کیا ہے قاتل کو اگر مقتول کے وارث محاف کر دیں تو قاتل بچ جائے جان بچ جائے قاتل کو مقتول کے وارث کہہ دیں ہم اس کی جان نہیں لیتے اس کی جان بچ جائے گی وہ کہہ دیں ہم کسانس لے لیں گے وہ کہہ دیں ہم بھی نہیں کرتے ہیں اس کی جان بھی بچ جائے گی اس کا مال بھی بچ جائے گا لیکن ذرا پوچھئے رب رحمان سے یا اللہ کیا زنا میں بھی آسمان کی طرف سے یہ چھوٹ ہے اللہ اکبر اللہ کی قسم اللہ تعالی معاشرے کا امن نصب کا نصب نطفہ خاندان کا امن نسل کا امن پگڑیوں داڑیوں اور آنچلوں اوڑھیوں چادروں کا عمل میرے رب کو اتنا عظیم ہے اللہ کی قسم گنا میں اللہ رب العزت کو کسی شیر پر بارش کا حق تسلیم نہیں کرتا کسی کی عورت نے جنا کیا کسی مرد سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا باپ یا بھائی یا بیٹا یا خامد اس کے وارث ہیں کوئی ولی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ قاضی کو کہے کہ ہماری عورت تھی نا تم کو کیا تکلیف ہے ہم نے معاف کر دیا یا ہم نے مصالحت کر لی یہ رضامندی سے ہو گیا تھا ہماری عورت کی غلطی کسی شیز میں بھی اللہ تعالیٰ بارش کو حق نہیں دیتا کہ ضلع میں اپنا حق ایکسرسائز کر بلکہ منع کر دیا ہمارا تو وہ زانی جلے دوں کل واحد منہما ملو ماں میں آتا جل گا مناتا خود کم بے ماں تم کی تم سی ان کم تم کو میں نبی ازانیت یا یہ در رضا دوستیوں کے ساتھ ڈیٹ مارنے کے ساتھ کے ساتھ ٹیلی فون پر خفیہ کوشتوں کے نتیجے میں مرد و عورت بدکاری کا احتجاج کرے اللہ کے نبی نے تعین کر دی اگر وہ غیر شادی شدہ ہے سج لے دوں تو ایک سو کوڑا ان کو مارا جائے اور کہہ والا کی و رافت ان سی جی اللہ اور نرم دل بننے والے مومو ٹھگنے اللہ تعالیٰ برا جانتا ہے ان کو جو زانی پر نرم دلی کرے فرمایا لاتا خود تم بہ مارا فتم کی دین اللہ ہے اللہ کے دین میں ان زانیوں کے بارے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے بل یش آل اور مومنوں کی بڑی جماعت ان کی سزا کے وقت حاضر ہو ہمارے صدر صاحب اللہ کے بندو ساری زندگیاں آپ لوگوں نے فوجوں میں گزاری آپ کو شریعت کے آکام اسرار رموز شریعت کی مسالے مرسلہ کا کیا علم ہے وہ پارٹی لیڈرو اللہ کے بندو یہاں تک نوبت آ گئی کہ تم اللہ کی شریعت میں تدخل کرنے لگے اس کو ہلکا جاننے لگے کیا اگر متحدہ مجلس عمل اس چیزیں نہ دے تو حدود بل میں ترمیم ترقی نسواں کا دل حلال ہو جائے گا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری متحدہ مجلس عمل قاضی حسین فضل الرحمان سبول الحق سارے کے سارے اگر اس چیزیں کے بغیر بیٹھے رہے یا اس چیزیں دے دیں یہ میرے رب کی شریعت ہے اللہ کی قسم یہ تمہاری سیاستوں سے کسی شکل میں متاثر ہے ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں اللہ کی حد میں مداحمت نرمیاں تغیر تعطیل تاریخ تعلیم یہ سارے لفظ جو میں نے بولے اللہ کی قسم ایک ایک جرم ہے اور مکمل جرم اس ایک حرکت میں ہم کر رہے ہیں حدود بل میں ترمیم کے اندر ہماری تعطیل ہے ہم نے تنخیر میں تعطیل کی ہے ہم نے تعلیم کی ہے تفصیل کی ہم نے تعریف کی ہے شریعت ربانیہ کی یہ سارے جرم میرے ایک جملے میں جو میں نے جمع کیے اللہ کی قسم میرے بھائی ان سارے جرائم کا انتخاب ان دنوں میں کر رہے ہیں اعلان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة یہ کون زانی ہے یہ بل جبر کے نہیں ہے بل جبر انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو شریعت نے اور حل سے لیا ہے یہ سب اصل بنا جو تفسو کرتا ہے جو پھیلتا ہے وہ بل رضا ہے جو آج ہمارے دوست چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ان الزین حبون انتشی الفاحشت فی الزین آمنو بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی مومنوں کے اندر لہم عذاب علیم دنیا والا اللہ کہتا ہے میری عبادت کرنے والے مواحدوں کو تم اپنی پالیسیوں سے بے حیا بنانا چاہتے ہو اس کے نتائج کیا نکلیں گے معاشرہ تباہی کے کن گھروں میں گرے گا کیا کر رہے ہیں آپ اور اسلام آبادی غیرت مندوں مندو اللہ کی قسم اور راول پنڈی پنجاب سندھ سرحد کے بند بارش ہو کیا کر رہے ہو میں صاف کہتا ہوں یہ سارے کا سارا اب کیوں اتنا غور ہے اس لیے کہ سابقہ پالیسیوں سے بدکاروں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے ہم نے کمپنیاں کھولی ٹیلی فون کی وہ کمپنیاں ایک ایک لڑکی ایک ایک لڑکے کے پاس ٹیلی فون ہے بیویوں کے پاس الگ ٹیلی فون ہے بالغ لڑکیوں کے پاس ٹیلی فون ہے ہماری فیمل اسٹوڈنٹ کے پاس ٹیلی فون ہے یونیورسٹی جانے والی ورکنگ کلاس عورت کے پاس ٹیلی فون ہے کا دروازہ کھولا جان بوجھ گھر کیا ہوتا ہے گھر ایک گوشہ امن اس کی چار دیواری اس میں ایک دروازہ اس دروازے پر ایک ولی باپ حامد کا پہرا اندر رہنے والی عورتیں عزتیں نازک آبگین میں عصمتیں ہم نے کیا کیا اب اس گھر پر دروازے پر کوئی آئے کسی کی بیٹی سے ملنے پکارنے ہیلو ہائے کرنے کوئی گپ چپ لگانے دروازے پر باپ ہوگا بھائی جائے گا کون آیا ہے چیک ہوگا ڈپٹ ہوگی سرگرش ہوگی تربیت ہوگی کوئی امتنا ہوگا کوئی بال ہوگی کوئی رکاوٹ ہوگی بہو بیٹی بچے گی آخل چادر بچے گی عزت قسمت بچے گی عورت کی حسمت بچے گی ہم نے کیا کیا تو کہا نہیں نہیں پریشان نہیں ٹیلی نور یو فون نو یہ کس بات کا حل ہے کوئی ضرورت نہیں ہے دروازے کی چار دیواری کی ولی کی چچا تایا کی باپ بھائی کا کوئی خوف نہیں ہے ہر بیٹی کے پاس ٹیلی فون ہے تم باتیں کرو تم گپے کو تم نے ایس ایم ایس کرنی ہو بولو ایس ایم ایس ہونا ہو تم نے سستے سے سستا کوئی پیکج لینا ہو بیٹی اپنی پاکٹ منی میں جو باپ سے لیتی ہے اپنے یاروں سے گھنٹوں باتیں کر سکتی ہے بدکاروں کی تمہارے پاس ایک بہت بڑی تعداد آ گئی اتنے لاکھوں بدکار آ گئے اب وہ کھلے عام ہونا چاہتے ہیں تو سنہرا ملک کو کہا نوجوانوں کی وزیرنی یہ ہے یہ راستے کھلوائے ایک جوان عورت نوجوانوں کی وزیر اللہ اللہ پگڑیوں والوں چودھریوں نوجوانوں کو وزیر کون دیتے ہیں بوڑھا تاکہ نوجوانوں کو سیدھا رکھے ہائے اللہ کی قسم احمد حماقت کی انتہا ہم نوجوانوں کو وزیر دیتے ہیں جوان جوان بھی آدمی نہیں اللہ عورت کہتے ہیں یہ بہبود یہ نوجوانان کی وزیر نہیں ہے تم اپنی نسلوں کے باپ ہو تم اپنی بہنوں کے ویر ہو تم اپنی عورتوں کے پہرے دار ہو تمہارا یہ کردار ہے کارڈ چاہیے تھا شناختی ٹیلیفون کنیکشن کے لیے انہوں نے کہا نہیں نہیں باپ دے گا کارڈ بیٹی کے لیے کالج میں پڑھنے جاتی بیٹی باپ کارڈ دے گا اپنا آئی ڈی کارڈ دے گا کہ لے میں کنیکشن لے کے دیتا ہوں کوئی ہوگا بے غیرت کو دے دے گا مگر کچھ غیرت باقی ہے ابھی ان مسلمانوں میں کہ ہجرت کر کے آئے ہیں ہندو سے لڑ کے آئے ہیں ان کا نہیں نہیں بالکل ہر کھوکھے پر ہر ریڑھی پر سم ملے گی نام ملے گی نہ ایڈریس ہوگا نہ آئی ڈی کارڈ ہوگا نہ کوئی پتہ چلے گا نہ کوئی روک تھام ہوگی نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا نہ باپ بھائی دائیو ہاں، کوئی پہرے دار ہوگا تو چار کے چار سملے جتنی چاہے یار رکھ جتنی چاہ گپے نا اب ان گپوں نے ان سموں نے ان کنیکشنوں نے ان ڈیٹس مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی ہے اب وہ بڑی بڑی ہوئی تعداد میں ملاپ چاہتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے رہنا سہنا چاہتے ہیں کلبوں میں منتظہات میں بڑے پکنک پوائنٹس کے آزاد آنا پھرنا چاہتے ہیں یورپ کا معاشرہ چاہتے ہیں اب جنا پر قدغن اس معاشرے میں پرچے کٹواتی تھی پکڑ دکڑ کرواتی تھی لہذا ان سب ملٹی نیشنل کمپنیوں کا اللہ کی قسم اس سارے مسما دل کے پیچھے یہ کتنی کاری ہے ساری کی ساری ان ملٹی نیشنل کمپنیوں آپ دیکھ لیں اللہ وہ سسٹم ڈیلیٹ سسٹم ہے باپ چیک بھی نہیں کر سکتا اللہ قسمت خامد اپنی بیوی کا سون چیک بھی نہیں کر سکتا کس کس نے اس کو کال کی کہاں کہاں اس نے ڈالی اب سسٹم آ گئے ٹیلی پکچر پکچر سینڈ ہونے کے اور میرے بھائیوں سابق سابق اللہ کی قسم اور اگر کوئی بولے کہتے ہیں یہ مولوی یہ اقلیت اقلیت جرگمان بنا چکی ہے اور شریعت کو اقلیت کو جرگمان نہیں بنانے دیں گے معاشرے کو روشن خیال کریں گے اعتدال پسند کریں گے روادار کریں گے کیا مانا اس رواداری کے اللہ کی قسم وہ یہ رواداری چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بھائی کو باپ کو پتا چلے نہ خون حرکت ہو نہ جوش آئے بالکل نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کا یار ہے اس کی لائکنگ ہے فری سوسائٹی ہے ہم یہی چاہتے ہیں سیکٹر اسلام آباد کے اتنے ماڈریٹ ہو معاشرہ اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہو اس کے باوجود پریکٹس اتنی بیکورڈ ہو عورت اپنے دوست سے کھلے عام نہ مل سکے عیسائی کیسے خوش ہوگا آپ دیکھ لیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حصہ میں پیدا کیا بیٹیوں کا باپ بچوں کا باپ بنایا آپ کا بھائی بنایا اللہ کی قسم اسی معاشرے میں انہی سازشوں کو میں آپ کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں ٹیلینور یعنی جب اپنی ایڈورٹائز میں لکھتا ہے مکمل آزادی ہمارے پاس کیا مانا سم لینے کے لیے اے سترہ سال کی سولہ سال کی لڑکی تجھے باپ سے آئی ڈی نہیں مانگنا پڑے گا تیری کالوں کا ریکارڈ تیرا بھائی تیرا خامد تیرا باپ نہیں ٹریس کر سکے گا مکمل آزادی ہے تجھے نار تحفظ دے گا ناروے نے بھیجا اس لیے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام پر چلنا کل قابض عدل جمرہ ہے ہاتھ میں انگار پکڑنا ہوگا اللہ کی قسم ان باتوں کو کہنا انگار پکڑنے سے زیادہ سنگین ہے پر میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں کو یہودی اور عیسائی ہمارے بازوؤں سے ہمارے گھروں سے ہماری پگڑیوں کے نیچے سے گھروں کی چار دیواریوں کو توڑ کر پہلی ناروں پلیدوں سے ہماری معصوم کچی کلیوں کو کھینچ کے لے جائیں اور بدکاری میں دبو دے اللہ کی قسم مجھے تباہی کا ڈر ہے آپ نے کبھی سوچا اور میں گریڈ کے اسلام آبادی کنیکشن حاصل کرنے میں اسکیم حاصل کرنے میں اتنی آسانیاں کیوں ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ چار روپے پانچ روپے نو بلڈنگ کی سات روپے کی فون اب پینتالیس پیسے میں فون کہتا کرو پہلے اتنا مہنگا اب اتنا سستا کیوں ہے وہ اس ملک کو دعوت اور جہاد کے اس پاکستان کو عزت اور عصمت کے موتی کو قیمتی جاننے والے اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم کو یہ سائنس آلات سائنسی انسان کے لیے مفید تھے اگر مسلمان کی کمانڈ ہو پر ہماری نیٹ پر کمانڈ نہیں ہے ہماری تو کمبخت ٹیلی فون کے اس چھوٹے سے مانیٹر پر کمانڈ نہیں ہے میرا گھر میرا ملک ہے میری اس میں رہایا ہے میرا اس میں کنٹرول ہے میرا بیٹا کس سے بات کرتا ہے میری بیٹی کس سے ہیلو ہائے کرتی ہے میں حامد ہوں تو میری بیوی کو آواز دینے والا بلانے والا سنانے والا اپنی مکرو آواز کون کون ہے اللہ کہتا ہے او او او بھائی کلکم راعن تم سب نگران ہو اب آپ سوچئے بیٹیوں کے پاس اپنے سیٹ ہیں بیوی کے پاس اپنے سیٹ ہیں یہ سیٹ کیا ہے یہ پرائے رابطے کا ایک آسان ذریعہ ہے جو نہ کھڑکی کھٹکھٹائے گا نہ دروازے سے آئے گا نہ دیوار کے اوپر سے پھلانگے گا جو ریز کے لہروں کے ذریعے کمیونیکیشن کے ذریعے میرے آخری کمرے تک جو میری زندگی کی قیمتی کی میری کماری بیٹیاں میری بیویاں پرائی آواز ان کے کانوں تک پہنچائے گا رابطہ وہ رابطہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے گھروں میں آسان کیا اور ہمارے حکمرانوں نے کہا ہم ماڈریٹ بنیں گے یہ جو حدود پر اور تحفظ نسباں پر تکلیف ہے یہ کس لیے ہے کہ نسباں کو یہ پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی خواہش بدکار اندر سے بکی ہوئی جھکی ہوئی مائل ہوئی ہوئی مردوں کے ساتھ کھلے عام ملاقات کی اجازت کی منتظر ہے میں صاف صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم نہ کسی موت سے نہ کسی پھانسی پھندے سے نہ کسی پکڑ دھکڑ سے ہمیں آخری دنوں پر یہ جنگ لڑنی ہے معاشرے کی تباہی میں وہ اپنا گہرائی اپنی ڈیپس اپنا کلچ گد کے پنجوں سے زیادہ اندر گاڑ چکے پردہ کہاں رہ گیا چار دیواری کا تقدس کیا بنا چادر کی حیثیت کیا بچی جب میری کماری عورتیں میرے گھر کی وہ خواتین جن تک میں چاہوں کہ جب تک میں اللہ کی اجازت سے نبی کے نام سے قرآن کے کلام سے خطبہ نکاح سے اپنی گھر کی جوڑی سے اپنی عزت اپنی بیٹی کو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت پابندیوں کے تحت دفاع کے تحت شرائط کے تحت معاہدے کے تحت نکاح کے مقدس لیبل کے تحت رخصت نہ کروں تب تک میری کچی بیٹی کے دماغ پر کوئی آوارہ آواز اثر انداز نہ ہو مجھے بتلاؤ اسلام آبادیوں تمہارے اس کمیونیکیشن نیٹ ورک نے چار دیواریوں گھروں چادروں باپوں کا کیا بچایا کہاں کے رائی ہو تم کہاں کے مصروف ہو تم پہلے انہوں نے پہلے نہیں کہا حدود تحفظ نسواں کے دل پر اب ٹائمنگ آیا ہے جب ہر کمپنی نے اپنے ریکارڈ سے یہ بتلا دیا کہ اتنے لاکھ کنیکشن اتنے لاکھ فلانی کمپنی نے اتنے لاکھ فلانی کمپنی نے اتنے کنیکشن سکس بلین چھ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ٹیلی کمیونیکیشن میں ان ان کمپنیوں نے پاکستان میں ایف سولہ کتنے کے آتے تھے وہ نہیں لیے ہم نے ہم نے چھ بلین کے موبائل لیے اب جو کہتے ہیں معاشرے کو پاکستانی سوسائٹی کو اگلا قدم اسٹیپ فورتھ آنا چاہیے کیوں نہیں آتا کہتے ہیں تھانے جی دار باپ حامد بلی پرچے کٹا دیتا ہے عورتیں آزاد نہیں ہیں یہاں لہذا عورت کی آزادی کے لیے ایک طرف تحفظ مسما کا بن دوسری طرف حدود میں ترمیم کا بن تیسری طرف حکمران کا ڈنڈا اور بدزبانی چوتھی طرف عوام کی وہ پچ تیار ہو چکی ہے پوری کوآڈینیشن ہے اللہ کی قسم UNICEF UNESCO W P O W H O U N O کے ادارے سارے کے سارے ہمارے اخلاق معاشرے غیر اسلامی اقدار کو پاکستان میں پروان چڑھانے کے لیے پوری کوآڈینیشن ہے پورا ٹائمنگ فریم ورک ان کو نہیں پتا کون کون کس کس ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہے کتنی لڑکیاں چیٹ کرتی ہیں کتنے لڑکے چیٹ کرتے ہیں اس ملک میں کیا کیا کہاں تک پہنچا ہے اگلی اسٹیج کیوں نہیں آ رہی آپٹیکل ہرڈل کیا ہے کہتے ہیں حدود نسما تحفظ نسما فلاں فلاں علم بل لاؤ امینڈمنٹ لاؤ ترمیمیں لاؤ آزادی لاؤ فری سوسائٹی لاؤ ویمن فریڈم اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم ترکی کو یوں ہی تباہ کیا مصر کو یوں ہی تباہ کیا جو کا وقت تنگ ہے ایک نہ متحمل نہیں میں صاف صاف کہتا ہوں کتابیں ہیں کتابیں سینکڑوں کتابیں مصر میں اس موضوع پر لکھی گئی یہ کوئی نئی ان کی اسٹریٹجی نہیں ہے انہوں نے country wise step by step gradual process کے ساتھ اس پورے اپنے پیٹرول کو مسلمان ملکوں میں ایکسرسائز پاکستان کی باری تقریباً آخر میں آئی ہم ان سارے ملکوں میں جا جا کے ہم نے دیکھا یا اللہ ایوبی جہاں گورنر تھا بنا بنا فاتح قدس آج وہ مصر کہاں تباہی میں گرا اللہ کی قسم طاہرہ میں اسکندریہ میں اسیوت میں سمر میں لبنان میں سارے ملکوں میں ساری سازشوں کو پڑا بھی ہے قدموں پہ چل کے پھر کے دیکھا ہے آج وہ میرے پاکستان میں گرد نوچنے والے اللہ کی قسم ہماری بیٹیوں کی چادروں کو آ گئے اور داڑیوں والوں کو کہتے ہیں اقلیت ہے اس نے یرغمال بنا رکھا ہے ہم بڑی اکثریت ہیں اور بڑی خیر خواہ ہیں دیکھو نا تمہاری لڑکی کو نوکری نہیں ہے اس کے پاس کوئی چاکری نہیں ہے کوئی اس کا ڈیٹ مارنے والا نہیں ہے بڑی گھر میں سڑتی رہتی ہے باہر نکلے گی باقاعدہ آزادی انجوائے کرے گی پھر ہم کافر بے ایمان کو دکھائیں گے اللہ وہ دن پیش کر کے عورتوں کے جلوس بینڈ بھاگیا دھمالے ڈالی گئی اور قرآن ان مسلمات بل والمؤمنین والمؤمنات والصالحین والصالحات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات وسائنی اللہ وسائنا سے اللہ قرآن مجید نے کہتا بے شک مسلمان عورتیں مسلمان مرد مومن مرد مومن عورتیں نماز پڑھنے والے آدمی نماز پڑھنے والی عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والے آدمی اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اپنی شرم گاہوں کی اپنی عزتوں عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں قرآن یہ چاہتا ہے اور دشمن قرآن وہ چاہتا ہے اور بیچارہ حکمران جو بیچ میں ڈگی بجانے پر ہے کوئی اپنی نہ ان کی اسٹریٹجی ہے نہ ان کی پالیسی ہے وہ رٹی رٹائی گردان کرتے رہتے ہیں ہم روشن خیالی لائیں گے ہم بردباری باری لائیں گے ہم رواداری لائیں گے تو میرے بھائیوں توتا نہیں بولا کرتا اللہ کے واسطے ایک بات سمجھو جو بیچارہ کہتا ہے نا میرا توتا بولتا ہے وہ دھوکے میں ہے میں نے ایک سے کہا اللہ کے بندے اس کو کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے یہ کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی اس کو بولنا نہیں کہ بولنا اس کو کہتے ہیں کہ تیرا میاں مٹھو کہے نہیں کھانی یا کہے کہ ہاں کھانی ہے تو میں سمجھوں کہ توتا بولتا اللہ کی قسم مصر میں حسنی مبارک بولتا ہے انوار الساد یہی بولتا تھا جمال عبد الناطر یہی بولتا تھا اور شام میں یہ یہ جو حافظ الاسد تھا یہ اس کی گردان تھی اور لبنان میں اور ترکی میں عطا ترک کی یہی گردان تھی وہی گردان آج میرے پاس وطن میں پلید کرنے کے لیے گردان چلائی تھی صحابہ کرام نے صاف کہا رجم حق ہے جلد حق ہے اللہ کے نبی نے حدیں لگائی ہم نے نبی کے بعد حدیں لگائیں ہزار سال بارہ سو سال اسلامی انفراسٹرکچر اسی طرح چلا ہے اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کی ہیں حدود سرقہ میں ہے حدود قتل میں ہے حدود قذف میں ہے